السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین ولاقدوان الظالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق الہ واشد ان محمد ابد رسول بلغ الرسالہ و عد المانہ منصال امہ و ترکہ على المحجت البید لا کنہارحہ لا یزیغ عنہا اللہ اذا كان من الحالقین وسلم علیہ و علیہ صحاب و منحتہ بھی وسط نبی سنت ہی علیہ دن اما بعد معزز بھائیوں ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ نیا سلسلہ یہ ہے کہ بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم انشاءاللہ اس سلسلے کے تحت ہر ہفتے کم سے کم کسی ایک بدعات کا ذکر ہوگا اور قرآن و سنت کی روشنی میں صلب صالحین کی فہم کے مطابق انشاءاللہ اللہ اس بدعت کی تردید کی جائے گی اور تردید میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اسی لیے یہ نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے لیکن قبل اس کے کہ ہم بدعات کا ذکر کریں مناسب یہ ہوگا کہ اس سے پہلے تمہید کے طور پر بدعات سے متعلق چند باتوں کی وضاحت بھی کر دی جائے جن میں سے پہلی بات جس کی وضاحت آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا بدعات کی پہچان ضروری ہے کیا بدعات کی معرفت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف سنت کا جان لینا کافی ہے بدعات کا جاننا ضروری نہیں ہے تو آج کے درس میں میں ان کے اسی شبہ کا جواب دوں گا کہ کیا بدعات کیا سنت کی معرفت کافی ہے یا ہمارے لیے بدعات کا جاننا ضروری نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو کم علم ہوگا اور جو سلب صالحین کے منحج سے ناواقف ہوگا ایسا ہی آدمی ایسی بات کر سکتا ہے قرآن و سنت کے اندر بے شمار نصوص ہیں جن سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جہاں سنت کی تعلیم دینا ہے وہیں بدعت کی بھی وضاحت کرنا ہے اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں شرک سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے تو جہاں توحید کی معرفت ضروری ہے وہیں شرک کا جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر انسان شرک کے بارے میں نہیں جانے گا تو ممکن ہے کہ شرک کے اندر وہ ملوث ہو جائے اور وہ شرک کر بیٹھے اور اسے خبر بھی نہ ہو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبد اللہ شریک و بھی شعا کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہاں صرف عبادت کافی نہیں سمجھی گئی بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے شرک سے بچنے کا بھی حکم دیا اس طریقے سے اللہ رب العامین کا ارشاد بالتاغوت وہی امیم بلّہ فقد استم سکبلفقا جس نے تاغت کا انکار کیا اور اللہ پر جو ایمان لایا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا تو یہاں پر کفر کا تاغت کا انکار بھی ضروری قرار دیا گیا اور اس طریقے سے اللہ رب العامین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں توحید کی معرفت ضروری ہے وہیں شرک کا جاننا بھی ضروری ہے جہاں سنت کی معرفت ضروری ہے وہیں بدعات کا جاننا بھی ضروری ہے اور بدعات کی معرفت اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو بدعت سے بچا سکیں جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ عرفت الشر لال شر لا قلع توقی لا عرف الشر من الخیر یا قوفی میں نے شر کی پہچان شر کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے کی ہے جو خیر کو شر سے ممتاز نہیں کرتا یا جو شر کو نہیں جانتا شر اور خیر کو نہیں جانتا وہ اس شر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ بدعت کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے وہیں بدعات سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے آپ خطب مصنوعہ کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ وہ یا محدثات الامور کی خطب مصنوعہ کے اندر کی وشر العمور محدثات ہے وہ کل محدث بدا ہر خطبے کے اندر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نئی چیزیں ہیں بری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نئی ہوتی ہیں اور ہر نئی چیز کیا ہے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی اس طریقے سے وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی اور اس میں آپ نے فرمایا کہ علیکم علیہسنت وسنت الخلفا راشد المادین ابدو علیہ بن نواجد آپ نے فرمایا کہ میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفۂ راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو کیونکہ تم میں جو زندہ رہے گا وہ کیا کرے وہ بہت سارے اختلافات کو دے گا دیکھے گا تو صورت آپ نے اس وقت آپ نے سنت کی حفاظت کا حکم دیا سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ یا حکم وہ محدثات الامور کہ تم نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سنت کی تباہ کی تعلیم دیتے تھے وہیں آپ لوگوں کو بداعت سے بھی بچنے کا حکم دیا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جہاں سنت کا جاننا ضروری ہے وہیں بدعت کا بھی جاننا ضروری ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ منقا اللہ الہ اللہ و فراب فرا بما ابدو اللہ ہر ماما ہو و حساب ہو اللہ کہ جس نے لا الہ اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمے کے قرار کرنے کو پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بات کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کا وہ انکار کرتا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ توحید پر توحید کے ساتھ ساتھ کفر اور اس طریقے سے ان تمام چیزوں کی معرفت بھی انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا سکے اس طریقے سے حضرت خدیف امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم راز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا اور اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں شر کے اندر جو ہے گرفتار نہ ہو جاؤں یا میں شر کے اندر پڑ نہ جاؤں اس لیے میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو جہاں خیر کا جاننا ضروری ہے وہیں شر کا بھی جاننا ضروری ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نیکیاں بیان کی ہیں وہیں گناہوں کو بھی بیان کیا قرآن کریم کے اندر گناہوں کو بیان کیا گیا اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ان کو گناہ لوگ سمجھیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں اس طریقے سے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو جہاں نیکیوں پر عمل کرنے کا حکم دیا نیکیوں کی تعلیم دی وہیں گناہوں سے بچنے کی بھی تاکید کی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ضروری ہمارے لیے جاننا کہ شر کیا ہے نیکیاں کیا ہیں اور سنت کیا ہے بدات کیا ہے اس طریقے سے ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق کیا ہے ما حق العباد اللہ ما حق اللہ العباد کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے تو حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدو ولا شرکو بہی شیا کہ بندے صرف اللہ کے بات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں کچھ بھی شرک نہ کریں تو ہمارے نبی نے عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کی بھی تعلیم دی شرک سے بچنے کا بھی حکم دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے ہی بچا کر کے رکھیں تو یہ جو نقیز ہوتی ہے ضد ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکے آپ مثال سے یوں سمجھیں جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ شوگر اس کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ شوگر کا اگر استعمال کرے گا تو اس کی بیماری اور بڑھتی جائے گی وہ علاج بھی کر رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ احتیاط نہیں کر رہا ہے جس سے بچنا ضروری ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے ایک انسان دل کا مریض ہے اور وہ وہ چیزیں کھا رہا ہے جو بیماری میں اضافہ کر رہی ہیں مرغم غذائیں کھا رہا ہے اور اس طریقے سے چربی اور اس طریقے سے تیل وہ تمام چیزیں جو انسان کی جو دل کا مریض ہوتا ہے ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ دوا بھی اگر کر رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج یہی صورت حال آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کہ بہت سارے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے وہ شرک کو نہیں سمجھا کہ شرک کیا ہے اس لیے وہ شرک کے اندر گرفتار ہو گئے تو شرک کی معرفت ضروری ہے اور کسی بھی چیز کو نقیز کو جانے بغیر انسان اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تب اسے صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ایک انسان جب فقر و فاقہ کے دور سے گزرتا ہے تب اسے مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسلام کے اندر قاعدہ بھی ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب کی ادائیگی نہ ہوتی ہو تو چیز بھی واجب ہو جاتی ہے جس چیز کے بغیر واجب کی ادائیگی نہ ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے سنت پر صحیح معنوں پر عمل اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو بدا سے بچا کر کے نہ رکھے یا اس طریقے سے اللہ ابرامین پر ایمان اور اس طریقے سے اللہ ابامن کی عبادت انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے نہ رکھے یہی نہیں بلکہ اگر انسان شرک کرتا ہے اور اللہ ابامن کی بات بھی کرتا ہے تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طریقے سے مریض شوگر کا جو میں نے مثال دی وہ مثال آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی اس طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ علماء اور محدثین نے جہاں صحیح حدیثوں کو بیان کیا ہے وہیں انہوں نے ضعیف اور موضوع اور منکر روایتوں کو بھی الگ بیان کر دیا ہے اس وجہ سے بیان کر دیا تاکہ لوگ موضوع اور منکر روایتوں کو سمجھیں اور اس سے دوری اختیار کریں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں اور اس کے تعلق سے علماء کی بہت ساری کتابیں ہیں انہیں میں سے تذکرت الموضوعات ہے امام محمد بن طاہر المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے سے الموضوعات امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہت ساری کتابیں ہیں المنار المنیف فی صحیح و ضعیف امام القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اللہ علی المصنوع فی الحادیث المجموعہ امام سعودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس طریقے سے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع یہ ملا علی قاری کی ہے اس طریقے سے جو اپنے زمانے کے محدث اور امام تھے اور اس طریقے سے فوائد المجموعہ فی الحادیث فی الحادیث امام شوقان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور موجودہ دور کے بڑے ہی امام محدث اور مجدد اور فقی علامہ محمد بن ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا نام رکھا تھا حادیث ضعیفہ والموضوع تو یہ بھی یعنی اور علماء نے ہر زمانے میں باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ میرے بھائیوں سنت کے ساتھ ساتھ بدعت کی معرفت بھی ضروری ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بداعت سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے اس لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے سنت کی معرفت کافی ہے ان کا قول سراسر غلط ہے اور اس طریقے سے وہ کم علمی کا نتیجہ ہے اور صلب صالحین کی منحص سے دوری کا نتیجہ ہے اس لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں آج کے درس میں اتنا ہی انشاءاللہ شاء اللہ کچھ متعلق اور بھی باتیں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد بدعات کا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا جائے گا اور سرب صالحین کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کے حوالے سے ان تمام چیزوں پر بدعت تردید کی جائے گی اللہ رب العامن ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اور اس طریقے سے اللہ رب الامن ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے آمین و صلی اللہ محمد و علیہ و صاحب اجمائین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ